اللہ اللہ من الشیطان الرجیم بسم الرحمن الرحیم ساری تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے نام کے جس کے قبضہ قدرت میں کائنات کا ہر نظام ہے درود و سلام محمد و آل محمد پیش کر رہا ہوں بر محمد و آل محمد رسول خدا کی غلامی میں کیا ہے رسول خدا کی غلامی میں کیا ہے ذرا تم غلامی میں آ کر تو دیکھو ذرا تم غلامی میں آ کر تو دیکھو رسول خدا کی غلامی میں کیا ہے ذرا تم غلامی میں آ کر تو دیکھو غلامی یہ ہے بادشاہی سے بہتر ادھر آؤ قسمت جگا کر تو دیکھو ادھر آؤ قسمت جگا کر تو دیکھو حبیب خدا کے غلاموں کے آگے سر تاج دارا بھی خم ہو رہے ہیں کسی تاجور کی حقیقت ہی کیا ہے تم ان کی غلامی میں آ کر تم ان کی غلامی میں آ کر تو دیکھو وہ دیکھو دو عالم یہاں جھک رہے ہیں وہ بشر خود سیاہ جھک رہے ہیں جو تم کو بھی ہے فیض پانے کی خواہش جبین عقیدت جھکا کر تو دیکھو جب عقیدت جھکا کر تو دیکھو پیش کر رہا ہوں ایک خاص جملہ سرکار مولانا حسن امداد صاحب کا کلام ہے یہ اور ذاتی طور سے مجھے پسند ہے خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ یہ جو ینگسٹرز ہیں نوجوان ہیں ان کا ذہنی معیار مجلس حسین کی وجہ سے اتنی بلندی پر آ چکا ہے جو شاید ہی کسی قوم میں ملتا ہوں اور اگر مجھے یہ یقین نہ ہوتا تو یہ کم سے کم میں یہ نظم یہاں پہ نہیں پڑھتا یہ یا جو جو میں پڑھنے جا رہا ہوں جی اس کے عجیب الفاظ ہیں عجیب بندش ہے نصرت فتح نے بھی اس کی قوالی کو گایا ہے اور مگر اس کی نقل گائی ہے اس کا اصل میں یہاں پہ پیش کر رہا ہوں مل کے صبر محمد والے محمد صلی اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ سرکار عرفان کہتے تھے ابھی ان نجدیوں کی عقل کو بالغ ہونے دو ہے ابھی نجدیوں کی عقل کو بالغ تو ہونے دو نبی کی شان سمجھیں گے مگر آہستہ آہستہ بڑا دلیر میرا ذاکر اور خدا کی قسم یہاں پر یہ بات بھی ایک بیان ثبوت ہے اس بات کا کہ یہ اللہ ہو اللہ ہو پھر عرفان بھائی شعر پڑھتا ہوں یہاں پر کہ نبی نبی کی صدایں بڑا خوبصورت شعر نبی نبی کی صدایں علی علی کی پکار بڑا حسین وظیفہ ہے زندگی کے لیے یہ بڑی راز کی بات ہے جو دے بڑا حسین وظیفہ ہے زندگی کے لیے سرکار فرماتے ہیں عرفان کہ مجھے کسی سے محبت نہیں علی کے سوا تیور دیکھیے مجھے کسی سے محبت نہیں علی کے سوا میں ہر کسی سے محبت کروں علی کے لیے تو بڑا حسین وظیفہ ہے زندگی کے لیے اللہ کہتا ہے کہ تو میرا ذاکر بن جا میں تیرا ذاکر بن جاؤں گا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 چاند تاروں کی شان جمالی میں تو سبز پتوں میں پھولوں کی لالی میں تو سبز پت اضول مسائل کے پہلے پیج پہ یہی بات تو لکھی ہے نشانیاں ہیں سبز پتوں میں پھولوں کی لالی میں تو خوش خوشے میں تو ڈالی ڈالی میں تو خوش خوشے میں تو ڈالی ڈالی میں تو ٹہنی ٹہنی میں تو ڈالی ڈالی میں تو بوٹے بوٹے میں گل بوٹے بوٹے میں گل گل میں میں تو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو ہو ہو ہو اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ آ رہی منزل وہاں پہ آئے اللہ اللہ یوں تو ہر ایک نبی تجھ سے منسوب ہے آخری مثلا سنیے یوں تو ہر ایک نبی تجھ سے منسوب ہے تیرا بھیجا ہوا ہے بہت خوب ہے ہم اگر ان میں ایک تیرا محبوب ہے ہاں مگر ان میں ایک تیرا محبوب ہے جس کی ہر ایک ادا تجھ کو مرغوب ہے تیرا محبوب وہ وہ تیرا محبوب محبوب اس کا تو اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ سب کی مشکلات کو آسان کرے سب بولو اللہ اللہ جو جی ذہنی جسمانی پریشانی میں ہو مولا سب کی پریشانی یہ بند سنیے دخل ممکن نہیں تیرے اسرار میں سنو نوجوانوں کو ذرا زور دینا تو مزہ آئے گا دخل ممکن نہیں تیرے اسرار میں کس کو یارا بھلا تیری سرکار میں کس کو یارا بھلا تیری سرکار میں کس کو تاب سخن تیرے دربار میں جس کو تاب سخن تیرے دربار میں حسن یوسف سا بک جائے بازار میں حسن یوسف سا بک جائے بازار میں حسن یوسف سا بک اور یہ مصرا سنیے اس کے بعد اور فضیلت کس کو مل رہی ہے حسن یوسف سا بک جائے بازار میں اور نفس نبی اور نفس نبی کا خریدار تو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 دید کس کو میسر تیری ذات کی لاکھ موسا نے تجھ سے مناجات کی پھر بھی تو نے نہ ان سے ملاقات کی پھر بھی تو نے نہ ان سے ملاقات کی آخری مصرا چنیے گا پھر بھی تو نے نہ ان سے ملاقات کی چھپ کے پردے میں کی جب کبھی بات کی اور محمد سے کی اور محمد سے کی بدو گفتگو اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ یہ مصرا کیا تھا اور محمد سے کی دو بدو گفتگو البو اللہ اللہ اللہ محمد سے کیا کی گفتگو گفتگو گفتگو کب خدائی کے لہجے میں تھی علی علیما یہ کہنا چاہ رہا تھا اب آئے گا خدائی کے ساتھ اتنی محنت جو میں نے کہا گفتگو کب خدائی کے لہجے میں تھی کب بھلا کبریائی کے لہجے میں تھی گفتگو کب خدائی کے لہجے میں تھی کب بھلا کبریائی کے لہجے میں تھی کب تکبر بڑائی کے لہجے میں تھی میرے نوجوانے سنو تکبر صرف اللہ کو سکتا ہے مگر اے اللہ جب تم نے گفتگو کی تو اس میں تکبر کہاں تھا تیری آواز میں تو تکبر ہونا چاہیے گفتگو کب خدائی کے لہجے میں تھی کب بھلا کبریائی ایک مصرہ کہنے جا رہا ہوں خدائی قسم ولائے آل محمد کا نشہ آئے گا گفتگو کب خدائی کے لہجے میں تھی کب بھلا کبریائی کے لہجے میں تھی کب تکبر بڑائی کے لہجے میں تھی یا تو ہر بات بھائی کے لہجے مالا یہی کہنا تھا یہی بات تھی بھائی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 جی محمد کو حیرت یہ کیا راز ہے یا تو کوئی نہ یار اور نہ دم ساز ہے پھر یہ ہے کون یہ کس کی آواز ہے پھر یہ ہے کون اب یہ مصرا سننا خدائی قسم محمد کو حیرت یہ کیا راز ہے یا تو کوئی نہ یار اور نہ دم ساز ہے پھر یہ ہے کون یہ کس کی آواز ہے یہ تو کچھ میرے بھائی کا انداز ہے پھر یہ ہے کون یہ کس کی آواز ہے پھر یہ ہے کون یہ کس کی آواز ہے یہ تو کچھ میرے بھائی کا انداز ہے اے خدا سچ بتا اے خدا سچ بتا یہ علی ہے کہ تو اے خدا سچ بتا اے خدا سچ بتا یہ علی ہے کہ تو اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کیا علی ہم سے پہلے یہاں گئے یہاں ایک فلسفے کو بیان کیا خدا کی قسم اس شاعر نے صرف ایسے کیا علی ہم سے پہلے یہاں گئے توڑ کر سب حدود مکان آ گئے یا میرے ساتھ ہی مثل جا یا میرے ساتھ ہی مثل جا آ گئے چھوڑ آئے کہاں تھے کہاں آ گئے اچھا نوجوانوں الو کہتے ہیں بڑائی کو الو کہتے ہیں بڑائی کو چھوڑ آئے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 ہر فضیلت محمد کے گھر بھیج دی تھی جو شہ خوب سے خوب تر بھیج دی ان کے بھائی کو تیرے دو سر بھیج دی اور ملک سے پھر اس کی خبر بھیج دی لاپتا کی صدا لاپتا کی صدا اب بھی ہے چار سو اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اور اس بند میں مولانا نے کمال کیا ہے خدا کی قسم یہ ذرا سنیے گا الفاظ کی بنت جن کو اپنے اپنے بزرگوں بزرگوں سے سے پستی ملی جن کو اچھا یہ ایسے الفاظ کا ایسے الفاظ بولنے کا حق خدا کی قسم عرفان حضر عبدی صاحب کو تھا مروم کو وہی بولتے تھے سنیے گا اس میں وہ جھلک رہے ہیں اس جگہ جن کو اپنے بزرگوں سے پستی ملی علم و عرفان کی فاقہ مستی ملی علم و عرفان کی فاقہ مستی ملی دین و ایمان کی تنگ دستی ملی دین و ایمان کی